بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو پچہتر باتیں اور یادیں اللہ تعالیٰ تمام اسیران فی سبیر اللہ کو باعزت و بعافیت رہا عطا فرمائے رات کو کئی ایسے حضرات بے ساختہ یاد آ گئے جو بہت طویل عرصہ سے قید ہیں بعض کو تو پچیس سال سے بھی زائد کا عرصہ بیت گیا ہے ایک صدی کا چوتھائی حصہ جیل میں یا اللہ رحم فرما آج کی مجلس میں کچھ ملی جلی باتیں ہوں گی آج صبح سے اتفاقاً یاد آ گیا کہ آج اکتیس دسمبر کا دن ہے پھر اکتیس دسمبر انیس سو ننانوے کی یاد اور یادگاروں میں کھو گیا انیسویں صدی کا آخری دن اس دن جمعہ مبارک تھا رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور ہجری سال سن چودہ سو بیس چل رہا تھا روزہ جموں میں رکھا تھا اور افطار کندھار میں ہوا اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے فاصلے سمیٹ دیتا ہے وساوس کا موضوع بھی کئی ہفتے سے لٹکا ہوا ہے آج اس پر بھی انشاءاللہ اللہ کچھ بات ہوگی روح المعانی میں حضرت شیخ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بحث فرمائی ہے کہ درود شریف کا سب سے افضل سیغہ کون سا ہے یہ بحث پڑھی تو جستجو بڑھ گئی اس موضوع پر دیگر اہل علم کی کئی تحریریں بھی پڑھ ڈالیں تشفی تو ہو گئی ہے مگر پیاس نہیں بجھی سلاد علی نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا موضوع ہی ایسا ہے کہ اس میں پیاس نہیں بجتی حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جتنے احسان ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو اگر ہم ہر سانس کے ساتھ بھی شریف پڑھیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا شریف کا افضل سیغہ کون سا ہے فی الحال اس بحث میں پڑھے بغیر میں آج کے کالم میں وہ سیغے مختلف مقامات پر لکھتا جاؤں گا جن کے افضل ہونے پر کسی اہل علم کا کول موجود ہے آئیے پہلے سیغے کا جام اٹھائیے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلی تعلیٰ ابراہیم وعلى علی ابراہیم إنك حمید مجيد اللهم اللہ بارک محمد وعلى علی محمد کما بارک تعلیٰ ابراہیم وعلى علی ابراہیم إنك حمید مجيد وسوسہ بنیادی معلومات وسوسے کا معاملہ اہم ہے اس معاملے کو درست طریقے سے سمجھنا ہو تو دو کام کریں پہلا یہ کہ قرآن مجید میں جہاں بھی وسوسے کے موضوع کا بیان ہے اسے اچھی طرح سے پڑھ لیں دوسرا یہ کہ احادیث مبارکہ میں وسوسے کے بارے میں جو ارشادات آئے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیں بس پھر یہ معاملہ دل میں بیٹھ جائے گا انشاءاللہ قرآن مجید نے اپنی آخری صورت میں اس معاملے کو ذکر فرمایا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ نمبر ایک وسوسہ ان چیزوں میں سے ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے یعنی وسوسہ ایک بری اور خطرناک چیز ہے جو کسی مسلمان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے نمبر دو خطرناک وسوسہ ڈالنے والے کو خناس کہتے ہیں کیونکہ وہ چھپ کر وار کرتا ہے وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے یا اپنے وسوسے کو خیر خواہی کے پردے میں چھپا ڈالتا ہے نمبر تین وسوسہ ڈالنے والا خناس جنات یعنی شیاطین میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی اللہم یا رب الناس یا ملک الناس یا الہ الناس اعوذ بک من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من والناس وسوسہ کہتے ہیں تردد الشعی فی نفسی من غیر ان یطمئن الہی و یستقر ہو انسان کے جی میں کسی بات کا آ جانا وہ بات دل میں نہ پکی بیٹھی ہو اور اس پر دل کو یقین اور اطمینان بھی نہ ہو وسوسہ سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا کفر کے وسوسے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ناپاکی کے وسوسے سے غسل واجب نہیں ہوتا بدکاری کے وسوسے سے کوئی سزا لاگو نہیں ہوتی اور نہ پاک دامنی پر کوئی فرق پڑتا ہے خطرناک سے خطرناک وسوسے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا وسوسہ ایمان والوں کو دین والوں کو اور اللہ والوں کو زیادہ آتا ہے بہت خطرناک آتا ہے اور اس وسوسے کی وجہ سے ان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر ان کے درجات بلند ہوتے ہیں یہ ہیں چند ضروری معلومات انہیں یاد رکھیں اور وسوسے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر شریف پڑھیں اللہ الم صلی محمد و ازوا جی ودالریتِ کما صلیۃ علیٰ علیہ ابراہیم و بارک اعلیٰ محمد ازوا جی ود الرۃ کما بارک تعلیٰ علیہ ابراہیم انّّہ حمید المجید تاریخی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہر نعمت دوسری امتوں سے افضل عطا فرمائی ہے سب سے افضل نبی سب سے افضل کتاب سب سے افضل شریعت سب سے افضل زمانہ اور سب سے افضل اعمال حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے انتہا محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے وہ سب کچھ کیا جو کوئی اور کسی کے لیے نہیں کر سکتا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خوشی کو اپنی خوشی اور امت کے غم کو اپنا غم بنایا یہاں تک کہ قیامت کے سخت دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی فرما رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی امتی امتی کہتے نہیں تھکتے تو ہم اللہ صلی علیہ محمد ان کہتے ہوئے کیوں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں دراصل ہم نے صلاح و سلام کے مقام کو سمجھا ہی نہیں حتیٰ کہ ہم میں سے کئی لوگ تو اسے عبادت بھی نہیں سمجھتے بس ثواب کے لیے ایک نفل عمل سمجھ لیتے ہیں حالانکہ یہ افضل ترین عبادات اور اعلیٰ ترین طاعات میں سے ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے علامہ علوسی رحمہ اللہ نے اس بات پر اجماع لکھا ہے کہ صلاۃ و سلام علی النبی یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور قرآن مجید میں جو حکم فرمایا گیا ہے کہ ان پر درود اور سلام بھیجو یہ وجوبی حکم ہے اور ہر مسلمان کے لیے زندگی میں کم از کم ایک بار اس حکم پر عمل کرنا فرض ہے بات یہ چل رہی تھی کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہر چیز دوسروں سے افضل اور بہتر عطا فرمائی ہے چنانچہ اس امت کو اپنے مہینے اپنا سال اور اپنی تاریخ بھی عطا فرمائی گئی ہم اسے قمری ہجری اسلامی تاریخ کہتے ہیں اللہ کرے تمام اسلامی ممالک اپنی اس تاریخ کو اپنا لیں یعنی اس تاریخ میں بہت خیر اور یقیناً اس تاریخ میں بہت خیر اور برکت ہے اس وقت چونکہ دنیا پر سلیبیوں کا غلبہ ہے اس لیے انہوں نے اپنی تقویم اور تاریخ ہر جگہ چلا رکھی ہے اکتیس دسمبر سن انیس سو ننانوے کا دن ان کے نزدیک بہت تاریخی تھا کیونکہ اس پر ان کی تاریخ کے دو ہزار سال مکمل ہو رہے تھے اور وہ اس موقع پر ملینیم کا جشن زور و شور سے منا رہے تھے ہندوستان میں بھی چونکہ انگریزوں کا راج آج تک جاری ہے اس لیے وہاں بھی ملینیم کا شور تھا مگر ہندوستان کی گردن بہت بری طرح سے کندھار میں پھنسی ہوئی تھی ہندوستان انیس سو اکہتر کے بعد سے ہر دسمبر میں اپنی فتح کا جشن مناتا رہا ہے جب اس کی افواج کے سامنے پاکستانی فوج کی مشرقی کمان نے ہتھیار ڈالے تھے یہ تاریخ اور یہ واقعہ ہندوستان میں بہت فخر مبالغے اور شیخی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے مگر انیس سو ننانوے کے دسمبر نے اس غبارے سے ہوا نکال دی انیس سو اکہتر میں تو انڈیا کی لاکھوں فوج کے سامنے اپنے ملک سے کٹے ہوئے پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈالے تھے مگر انیس سو ننانوے کے دسمبر میں انڈیا کی سترہ لاکھ سے زائد فوج اور ایک ارب عوام نے چند مجاہدین کے سامنے انتہائی ذلت ناک حالت میں ہتھیار ڈال دیے اور یوں حساب برابر ہی نہیں ہوا بلکہ الٹا اینٹ کو پتھر ملا یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل تھا یہ اس امت مسلمہ کی شان اور فتح تھی اس دن کے بعد سے انڈیا اب دسمبر کا فاتحانہ جشن تقریباً بھول چکا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو مزید ترقی اور فتوحات عطا فرمائیں آئیے شکر ادا کرتے ہیں دروز شریف کے دو سیغے جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں اللہ صلی علی محمد و آل محمد کلّما ذکر الذاکرون و کلّما عنہ الغافلون یہ حضرت امام شافی رحمہ اللہ والے سیغے سے مختلف ہے اللّہ صلی علی محمد کما و اہل و مستحق شریح الایمان احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ کئی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کی شکایت عرض کی وہ اپنے وساوس پر سخت غم زدہ تھے اور عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان کو بیان کرنے سے بہتر یہ لگتا ہے کہ ہم آگ میں جل کر کوئلہ ہو جائیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں آسمان سے گر کر مر جانا ہمارے لیے بہتر ہے وغیرہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر خوشی کا اظہار فرمایا اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا اور بشارت دی کہ ذا کا شریح المان یہ تو خالص ایمان ہے اور یہ بشارت بھی عطا فرمائی کہ ان اللہ تجاوز امتی عما وسوست وسوسط بیہی ما لم تعمل او تتکلم اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے نفس کے وسوسے معاف فرما دیے ہیں جب تک کہ کوئی ان کو عمل میں نہ لائے اور زبان سے نہ بولے ایک صحابی نے عرض کیا کہ شیطان میری نماز میں وسوسے اور خلل ڈالتا ہے ارشاد فرمایا اس کا نام خنزب ہے جب تمہیں وہ محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اور بائیں طرف تین بار تھوک دو صحابی نے یہ عمل کیا تو ان کی یہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی وسوسہ ایمان والوں کو آتا ہے جبکہ بے ایمان اور گمراہ لوگوں کو تو شیطان باقاعدہ وہی کرتا ہے اور ان کے دل میں آواز دیتا ہے اور وہ اسے یقینی سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ طرح طرح کے دعوے کرتے ہیں کوئی نعوذ باللہ نبوت کا مدعی بن جاتا ہے تو کوئی خود کو مسیح یا مہدی کہہ دیتا ہے یہ وسوسے سے نہیں ہوتا یہ شیطانی وحی سے ہوتا ہے اس لیے ہر مسلمان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وسوسے کو آگے نہ بڑھنے دیں وسوسے کی کئی قسمیں خطرناک ہیں مثلاً نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں شکوک و شبہات کے وسوسے ان کا تذکرہ کئی احادیث مبارک میں آیا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسے وساوس کو فوراً روک دینا چاہیے اور کہنا چاہیے آمن تو باللہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر روکنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ خود کو کسی اچھے کام میں لگا لیں زیادہ وسوسے غم اور فخر کی حالت میں حملہ کرتے ہیں تب اپنی اس حالت کو فوراً بدل دیں غم کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کریں اور فخر و خوشی کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے گناہ اور کمزوریاں یاد کر کے استغفار کریں اور درود و سلام کے نظام محبت میں غوطہ لگائیں نمبر دو اپنی ذات کے بارے میں وسوسے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں میں عام انسانوں سے بلند ہوں میں بڑے مقام والا ہوں مگر میری قدر کوئی نہیں کرتا وغیرہ ایسے وسوسے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں اور انسان یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کی پردہ پوشی نہ فرمائے تو وہ غلازت گم کمزوری اور گناہ کا ایک ڈھیر ہے نمبر تین اپنی ذات کے بارے میں وسوسے کہ میں بالکل بیکار ہوں میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی میں کبھی نہیں سدھر سکتا یہ خطرناک مایوسی ہے ایسے وقت میں انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرے اس کی رحمت کو یاد کرے کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کی قیمت یاد کرے دروز شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے اوپر برستہ محسوس کرے نمبر چار پاکی اور طہارت کے بارے میں بس بسے اس کا طریقہ علم ہے طہارت کے مسائل کا علم حاصل کرے کسی عالم کی نگرانی میں وضو اور پاکی کر کے اطمینان حاصل کرے اور سورہ وناس کا زیادہ ورد کرے اور اپنے دماغ کو خشکی سے بچائے وساوس اور ان کے علاج کے بارے میں یہ چند اشارے عرض کر دیے ہیں چند دن قبل حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا سکھایا ہوا علاج بھی عرض کیا تھا کہ صورت الحدید کی یہ آیت مبارکہ پڑھے الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم آئیے شریف کا جام بھرتے ہیں اللّہ علی محمد وعلا علی محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک سنا کر کیا کریں گے آج صبح سے انیس سال پہلے والے اکتیس دسمبر سن انیس سو ننانوے کی یادیں زندگی میں پہلی بار اس قدر شدت سے دل و دماغ پر ابھر آئیں کوشش کی کہ کسی کو سنا دوں مگر موقع نہ بنا تب رنگ و نور لکھنے بیٹھ گیا کہ اس میں آ جائیں گی مگر یہاں وساوس کا موضوع چل پڑا تب سوچا کہ اپنی باتیں تو بس باتیں ہی ہوتی ہیں سنا کر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ دین کی باتیں سننے سنانے کی مزید توفیق عطا فرمائیں اور صلاح تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ذوق نصیب فرمائیں آئیے حضرت علامہ علوسی رحمہ اللہ کی تحقیق کے آخری سیغے سے اپنی مجلس پر مشکل ختام لگاتے ہیں اللہم صلی ابدا افضل صلواتکا علی سیدنا عبدکا و نبی و رسولی محمد و و وسلم علیہ تسلیما وضد شرفا شرف و تکریما و انزل منزل